بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو چوالیس و کا یا رمضان اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب قرآن مجید کا گیارہواں پارہ کھولیں سورہ یونس کی آیت رقم اٹھاسی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دو پیغمبر ایک ظالم کافر کے لیے بد دعا فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین فرمائی ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم اے ہمارے رب فرعون اور اس کے ساتھیوں کے مال و دولت کو تباہ فرما دے ان کے دلوں پر گرا لگا دے تاکہ وہ دردناک عذاب دیکھنے سے پہلے ایمان نہ لائیں موت سے پہلے پہلے ایمان بھی قبول اور توبہ بھی قبول مگر جب کسی کافر کی موت کا دردناک عذاب اس پر شروع ہو جائے موت کی سکرات کا آغاز ہو جائے تو پھر اس وقت نہ ایمان قبول نہ توبہ قبول اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اگلی آیت میں اس کی قبولیت کا ذکر موجود ہے آج جب کہ غزہ لہو لہان ہے ہر گھر میں جنازے ہیں ہر گھر میں زخمی مسلمان کرا رہے ہیں رمضان المبارک میں صرف ایک دن باقی ہے اور ہمارے فلسطینی بھائی کل سے آج تک اپنے پچپن جنازے اٹھا چکے ہیں کتنی ماؤں کی گود اجڑ گئی ان کے معصوم پھول آگ اور بارود سے کچل دیے گئے کتنی بہنیں بیوہ ہو گئیں اور ساتھ ساتھ تین ہزار زخمی ہر گھر میں آہیں ہر گھر میں سسکیاں مگر اس کے باوجود تکبیر کے فلک شگاف نعرے اور آزادی کے نامٹنے والے ولولے یہ نیا قتل عام زمانے کے فرعون ناپاکی کے مجسمے بے حیائی کے پیکر ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہوا اس نے بیت المقدس کے قریب اپنا سفارت خانہ منتقل کرنے کے لیے اپنی یہودن بیٹی کو بھیجا اور یوں القدس یعنی یروشلم کو دار یہودیوں کا دارالحکومت تسلیم کر لیا اس پر فلسطینی مسلمان بے چین ہوئے اور چالیس ہزار افراد نے ایک باروب مظاہرہ کیا اور اسرائیل کی باڑ کی طرف بڑھے بزدل یہودیوں کی روحیں ان کے گلوں تک آ پہنچی اور انہوں نے نہتے مظاہرین پر شدید فائرنگ کر دی اس میں بچوں سمیت پچپن مسلمان شہید جبکہ تین ہزار زخمی ہو گئے ٹرمپ کا نجس چونے جیسا منہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا اور نیتن یاہو کے دانتوں سے مزید لہو ٹپکنے لگا آئیے ان مبارک گھڑیوں میں ٹرمپ نیتن یاہو اور ان کے حواریوں کے لیے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے بد دعا کریں رب نقمس علی اموالہم وشدد علی قلوبہم فلا یؤمنو حتی یرو العذاب العلیم یا اللہ ٹرمپ نیتن یاہو اور ان کے حواریوں کے مال و دولت کو برباد فرما دے ان کے دلوں پر غم صدمے شقاوت اور مسلسل بے چینی کی گریں لگا دے ان کے چہروں کو ان کی زندگی میں ہی مشق فرما دے ان سے ان کی نیند اور آرام کو چھین لے اور ان کو موت کے وقت اور اس کے بعد دردناک عذاب سے دوچار فرما دے آمین یا رب المستضعفین یا ارحم الراحمین انبیاء علیہم السلام رحمت کا پیکر ہوتے ہیں مگر مخلوق پر رحمت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ مخلوق کے دشمنوں پر سختی نہ کی جائے جب تک زہریلے سانپ نہ مارے جائیں جب تک کہ موزی مچھر ختم نہ کیے جائیں جب تک کہ قاتلوں اور ظالموں کو مکمل لگام نہ دی جائے اس لیے انبیاء علیہم السلام کی بد دعا بھی رحمت ہے فرعون اور اس کے حواری غرق ہوئے تو کروڑوں انسانوں کو راحت و آزادی اور لاکھوں انسانوں کو ہدایت نصیب ہوئی وہ جو کہتے ہیں کہ کسی کے لیے بد دعا نہ کرو وہ بہت غلط بات کہتے ہیں وہ قرآن مجید کے خلاف بات کرتے ہیں وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی سنت سے ناواقف اور دور ہیں وہ ایمان کے مزاج کو نہیں سمجھتے وہ دین کے تقاضوں سے غافل ہیں جب کوئی کافر اپنے ظلم میں تجاوز تجاوز کرے تو اس کے خلاف بد دعا کرنا اور بار بار کرنا یہ عظیم سنت عظیم عبادت اور عظیم اخلاق کا حصہ ہے اور اس سے انتقام کی تدبیر کرنا اور اس کے خاتمے کی منصوبہ بندی کرنا یہ دین اسلام کا حکم اور تقاضا ہے اللہ تعالی ہمیں پورا اسلام عطا فرمائے اور ہمارے مزاج اور اخلاق بھی اسلام کے مطابق بنائے آج جب ہم نے ان کے لیے دعا چھوڑ دی ہے جن کے لیے بد دعا کرنا قرآن مجید سے ثابت ہے اور جن کے لیے دعا کرنا حضرات انبیاء علیہم السلام اور حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو پھر ہماری بد دعاؤں کا رخ اپنوں کی طرف ہو گیا ہے مائیں اپنے بچوں کو بیویاں اپنے خاوندوں کو خاوند اپنی بیویوں کو بھائی اپنے بھائیوں کو بہنیں اپنے بھائیوں کو اور والد اپنی اولاد کو بد دعائیں دے رہے ہیں حالانکہ یہاں بد دعا دینے کا عمومی جواز نہیں ہے اور ایسی بد دعائیں خود بد دعا دینے والے کو ہی تباہ کر دیتی ہیں یہ دراصل جہاد فی سبیل اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے جہاد چونکہ دین کا لازمی حصہ ہے تو جو لوگ جہاد کو نہیں مانتے نہیں سمجھتے وہ پورے دین پر آ ہی نہیں سکتے ہمارے اخلاق میں سے کچھ چیزوں کی اصلاح نماز کرتی ہے کچھ باتوں کی اصلاح حج اور زکوٰۃ سے ہوتی ہے کچھ اور کی درستگی روزے سے ہوتی ہے اور کچھ معاملات جہاد سے ٹھیک ہوتے ہیں ہم جب جہاد کو مانتے اور سمجھتے ہیں تو اس کی برکت سے ہمارے اخلاق میں موجود زائد بزدلی ختم ہو جاتی ہے زائد نرمی ختم ہو جاتی ہے ہمیں دشمنی دشمنی کی جگہ پر اور دوستی دوستی کی جگہ پر استعمال کرنے کی صفت نصیب ہوتی ہے لیکن جب جہاد کو اپنے دین اور اپنے مزاج کا حصہ نہ بنایا تو پھر ظالموں اور کافروں کے لیے نرمی اور اپنوں کے لیے سختی آ جاتی ہے جو ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہے اہل غزہ اہل فلسطین کی قربانی اور عظیمت کو سلام یا اللہ ہمیں بھی فلسطین کے مبارک جہاد میں حصہ ڈالنے کے راستے اور توفیق عطا فرما الحمد للہ الحمد للہ ہر سال ان دنوں نور اور مکتوبات میں رمضان المبارک کے متعلق لکھنے کا معمول ہے اس سے اپنی بھی اصلاح ہو جاتی ہے اور پڑھنے والوں کے لیے بھی یاد دہانی ہوتی ہے مگر اس سال الحمدللہ شہر و رمضان کتاب نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان اس کتاب کو ذوق و شوق سے پڑھ رہے ہیں اور مختلف ذرائع سے دوسرے مسلمانوں تک پہنچا رہے ہیں کوئی دس نسخے خرید کر نو تقسیم کر دیتا ہے اور ایک پر اپنا تازہ مطالعہ شروع کر دیتا ہے کوئی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کتاب اور اس کے اسباق کو عام کر رہا ہے جبکہ کئی مساجد میں حضرات آئمہ کرام اس کی تعلیم کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب حضرات و خواتین کو جزائے خیر عطا فرمائے جو کسی بھی طرح اس کتاب اور اس کی اہم دعوت کو پھیلا رہے ہیں یا اللہ مجھے اور ان سب کو قبولیت والا رمضان مقبول روزوں والا رمضان قرآن والا رمضان جہاد فی سبیر اللہ والا رمضان مغفرت والا رمضان جہنم سے نجات والا رمضان نام اعمال کو وزنی اور بھاری بنانے والا رمضان فتوحات اور قلبی خوشیوں والا رمضان افطار صدقات اور خیرات والا رمضان نوافل اور دعاؤں والا رمضان صحت و عافیت والا رمضان برکت اور نور والا رمضان ہمیشہ کام آنے والا رمضان قرب قبر کو روشن اور وسیع کرانے والا رمضان ایمان کو عروج تک پہنچانے والا رمضان گناہوں اور معاشیتوں سے پاک رمضان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 لا إله إلا الله محمد رسول الله